بازروں کی عقل بازروں کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے اتنے ذہین ہوتے ہیں ان میں اعتراضات کا اتنا مادہ ہوتا ہے ان کو بزرگوں کی بات بات پر اعتراض پیدا ہوتا ہے میں نے خود دیکھا بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں کتابیں پڑھنے والے فرض کر لو ان کو دنیا میں کسی شیخ سے مناسبت نہیں ہوتی ہر شیخ میں ان کو کیڑا نظر آتا ہے ایسے لوگوں کی حکیم علمت نے فرمایا ایسے لوگ کسی شیخ کے پاس جا کر نہ رہیں خط و کتابت سے اصلاح کرائیں کیونکہ قریب رہیں گے تو اعتراضات میں مبتلا رہیں گے اور بدگمانی کی وجہ سے شیخ کے فیض سے محروم رہیں گے اور خط و کتابت کے ذریعے ہی سے اصلاح کرنے لگیں تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے مگر یہ شاز و نادر کا مسئلہ ہے دنیا میں شاہد ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی یہ حالت ہو بہرحال حکیم الامت کی شان ہے ایسے مسئلے کو بھی حل فرما دیا لیکن میں پناہ چاہتا ہوں ایسے مزاج سے کہ جس کو کسی شیخ سے مناسبت ہی نہ ہو اگر مزاج عاشقانہ ہے انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے حکیم الامت فرماتے ہیں اعتراض دو وجہ سے ہوتا ہے نمبر ایک یا تو جاہل ہے اول نمبر کا نمبر دو یا قلت عشق ہے <coughs> قلت محبت ہے تو شیخ کے معاملے میں ایک جملہ سیکھ لو جب خطا ہو شیخ گرف کر لے فوراً کہو معافی چاہتا ہوں بولو یہ کام آسان ہے یا نہیں یہ یا پرچہ مشکل ہے حضرت میر صاحب داورکات عالیہ میرے شاعر شیخ ثانی فرما رہے ہیں بعض وقت احساس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں شیخ ہم سے خوش ہیں حالانکہ شیخ کا قلب مقدر ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے بعض وقت شیخ کے معاف کر دینے کے بعد بھی شیطان بہکاتا ہے شیخ نے دل سے معاف نہیں کیا اس پر حضرت والا ارشاد فرمائے بدگمانی کرنا کہ شیخ ناراض ہے حرام ہے جب تک کہ وہ مرید پر ظاہر نہ کر دے کہ تم سے خطا ہوئی میں تم سے ناراض ہوں یہ شیخ کی ذمہ داری ہے دل میں ناراضگی رکھنا اور مرید کو آگاہ نہ کرنا یہ فیل شیخ کے لیے حرام ہے جس سے شیخ ناراض ہوتا ہے اس کو بتایا تھا میں آپ سے ناراض ہوں اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے بس بس آ رہے ہیں اس پر حضمی صاحب فرما رہے ہیں دعود القاتم عالیہ کہ حضرت اس وقت اس کا احساس حضرت اس وقت کا اس وقت کا احساس ہو رہا ہے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے حضرت میں معافی چاہتا ہوں مجھے اپنی خطا یاد نہیں آئی اب سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیسی غلطی ہوئی اس پر حضرت والا نے شاد فرمایا یہی آپ کی حماقت ہے شیخ تو کلیات بیان کر رہا ہے جب کبھی خطا اس کا اعتراف کر لو بس میں تو مستقبل کے لیے ایک لائحۂ عمل لائح عمل پیش کر رہا ہوں تم ماضی کی خطاؤں کو یاد کر رہے ہو اللہ سے اپنی عقل پر فضل مانگو جب شیخ مستقبل کا راستہ بتا رہا ہے تو ماضی کی باتوں کو یاد کرنا یہ بھی حماقت ہے پہلے ایسے گناہ ہوئے پہلے آپ کو ایسا ناراض آپ یاد کیوں کہ رام شیخ کو میرے شیخ فرماتے تھے جب شیخ نے خطا معاف کر دی تو پھر اس کا خیال بھی لانا قبر سے مردوں کو اکھاڑنا ہے <laughs> آپ بتاؤ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کو اکھاڑنا جائز ہے حضرت نے مجھ سے خود فرمایا جب شیخ نے ایک دفعہ معاف کر دیا تو بعد میں جب کبھی شیخ کوئی بتائے گا کوئی بات بتائے گا تو سمجھ لو مستقبل کا لایا عمل بتا رہا ہے آئندہ مت ستانا آئندہ اپنی عاقدت مت خراب کرو شیخ مستقبل کے لیے کہتا ہے کہ تم پکا ارادہ کر لو اور سوچو کہ شیخ ازراہ شفقت چاہتا ہے کہ مستقبل میں ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو شیخ مستقبل کے تحفظ کا راستہ بتا رہا ہے اور مرید بیوقوفی سے ماضی کی باتیں سوچ رہا ہے ہم سے کوئی خطا ہو گئی کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے یہ بدگمانی حرام ہے اس سے توبہ کرو ایک صاحب نے میرے شیخ کو لکھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت آج کل آپ مجھ سے ناراض ہیں حضرت نے لکھا یہ بدگمانی حرام ہے اگر شیخ ناراض ہوگا تو اس سے مرید کو تحریراً یا تقریراً بتانا لازم ہے یہ دیکھو بھائی تمہاری اس خطا سے ہم کو تکلیف ہوئی دل میں تکلیف یا ناراضگی رکھنا شیخ کے لیے حرام ہے ہاں دشمنوں کے لیے کر سکتا ہے لیکن مرید تو دوست ہوتا ہے وہ دوستوں سے اپنے غم کو چھپائے گا فوراً کہہ دے گا آج اس بات سے یہ بات ہوئی مستقبل کے لائے عمل کو ماضی طرف لے جانا یہ بھی عقل کا فطور ہے اور عقل کی کمی ہے دیکھو شیطان نے کیسا بیوقوف بنایا یہ ماضی کی باتیں سوچ رہے ہیں کہ شاید شیخ ناراض ہے اگر میں ناراض ہوتا تو تم پر ظاہر کرنا میرا فرض تھا بلکہ بعض وقت میں شیخ پر یہ بھی فرض ہے اگر مرید نہ سمجھ پا رہا ہو تو اس کو بتا دے اس سے خطا ہوئی تاکہ وہ جلدی سے معافی مانگ لے اس کا بھی معاملہ بن جائے اور شیخ کا دل بھی صاف ہو جائے اگر میں ناراض ہوتا تو آپ کو فوراً حکم دیتا کہ آپ معافی مانگو لہٰذا یہ سوچنا کہ شیخ کے دل میں میرے لیے ناراضگی ہے لیکن وہ بچے بتا نہیں رہے یہ بدگمانی بھی حرام ہے اس سے بھی توبہ کرو وہ شیخ ہی نہیں جو اپنی روحانی اولاد سے دل میں رنج رکھے اور ظاہر نہ کرے یہ کوئی شیخ ہے یہ بھی محبت کے خلاف ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اور آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا نہ سکھاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہوتا کہ نہیں اور ہم الرحمین کی شان دیکھیے فتلقہ آدم و میں ربی کلیمات حد آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے اور اللہ نے انہیں ربنا ظلمنا سکھایا جس طرح اللہ رحم الرحمین ہے شیخ پر بھی شان رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے اس کی ذمہ داری اور فرض ہے اگر کوئی بات اس کو کھٹ کے پر ظاہر کر دے اس کو معافی کے لیے مشورہ دے پوچھو میر صاحب سے جب کبھی ان سے غلطی ہوئی میں نے فوراً ان سے کہا جلدی سے معافی ماننا لکھو تاکہ دل صاف کر لیا جائے میں نے تو مستقبل کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اپنی تکلیف سے مرید کو بچانے کے لیے اور مرید کو خوش نصیب بنانے کے لیے ایک خاکہ پیش کیا ہے اس سے خوش ہونا چاہیے کہ شیخ مجھے مستقبل کے لیے ایک راستہ بتا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ اسے خاکہ سمجھیں وہ شیخ کی ساری تقریب میں اپنی ماضی کے مردوں کو ہی سوچ رہا ہے <laughs> چل کر قبرستان کے مردے اکھاڑتے ہیں جب شیخ معافی کر دیں تو ماضی کے گناہ کو یاد کرنا بھی حرام ہے میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے عرض کیا حضرت دو مہینے پہلے خطا ہو گئی تھی میں نے معافی تو مانگ لی تھی مگر پھر وسوسہ آ رہا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے لہٰذا پھر معاف کر دیجیے فرمایا دیکھو میرے کو جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے پھر اس کو اکھاڑا نہیں جاتا ایک دفعہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کو بھی لکھا تھا مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے حضرت نے یہ نہیں لکھا کہ تم مجھ سے بدگمانی کرتے ہو بلکہ یہ لکھا میں آپ سے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں اللہ حضرائے شفقت ایک لائحہ عمل پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے احباب مستقبل میں بھی کبھی تکلیف اور رضا رسانی کا سبب نہ بنے مگر شیطان دشمنی دشمن نے ماضی میں لگا دیا ہم مستقبل پیش کر رہے ہیں شیطان ان کو ماضی میں لگا رہا ہے کتنا خبیص ہے کتنا چلاک ہے کتنا خطرناک ہے یہ شیخ لائے عمل مستقبل کا پیش کر رہا ہے اور شیطان ماضی کے مردوں کو جگا رہا ہے کوئی خطا ہے جو شیخ ہم سے ناراض ہے بدگمانی پیدا کرنا شیطان کا کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ابلیس کے شر سے پناہ مانگو ہمارے یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کہ حضرت میر صاحب کی وجہ سے ہمیں کتنے قیمتی سبق ملے تو فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں شیطان بعض وقت بے موقع وسوسہ ڈالتا ہے حالانکہ شیخ بالکل خوش ہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے میں میر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جیسے یہاں ساتھ ہیں جنت میں بھی ان کو میرے ساتھ رکھی ہیں اگرچہ ہم اس قابل نہیں لیکن آپ کا کرم ہماری قابلیتوں سے بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ اختر کو میرے سارے احباب عالم کو حاضرین و غائبین کو میری ضروریات کو جنت میں بھی اپنی رحمت و کرم سے اکٹھا رکھے تو یہ دعا مانگنا شفقت نہیں ہے یاد رکھو شیخ چاہتا ہے میرے احباب سے مستقبل میں بھی کوئی خطا نہ ہو اس کے لیے کچھ اصول و ہدایت کرتا رہتا ہوں اس سے یہ نہ سمجھو کہ ماضی کے باعث ماضی کی باعث اذیت خطائیں ان کے دل میں ہیں یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے یہ شیخ سے بدگمان کرتا ہے یہ شیخ ہم سے ناراض ہیں جب کبھی ایسا وسوسہ آئے شیطان سے کہہ دو شیخ مجھ سے بہت خوش ہیں اگر ناراض ہوتا تو اس کا اظہار کرنا اس پر واجب ہے ہمارا شیخ ایسا بیوقوف نہیں ہے شیخ ہم سے کہہ دیتا ہم تم سے فلاں بات پر ناراض ہیں شیخ کے لیے دل میں بدگمانی رکھنا حرام ہے جبکہ وہ مرید معافی بھی مانگ لے جب معافی مانگی تو پھر دل میں کیوں رکھے گا کیوں لیکن اندیشہ صدور خطا کی وجہ سے وہ کبھی کبھی مستقبل کی لاہ عمل پیش کرتا ہے اس سے ماضی کی خطا مت سوچو یہ ماضی کی کسی خطا پر سرزنش ہے جب معاف کر دیا معاف کر دیا تو عطائب و میرا ضم کمل لازم بل میرا ضم بھی لازم بل جب تم لازم ہو گئے تو پھر دمبا کیوں بنتی اللہ کو پڑھ لیتے ہیں شیخ کی ناراضگی اور خیال شیطان کی طرف سے سخت حجاب ہے شیطان غم کی بات بلا وجہ دل میں ڈالتا ہے کبھی خواب میں دکھا دیتا ہے کہ بیوی بہت بیمار پڑی ہوئی ہے کبھی یہ کہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے ایسے میں اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم پڑھ کر تین دفعہ بائیں طرف الٹی طرف تھوک دو اور فکر ہی نہ کرو خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا شیطان تو ہے ہی دشمن وہ ایسے وصف سے ڈالتا ہے جس سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے مومن کو مایوس کرنا غمزدہ کرنا اس کے مقاصد میں سے یہ مقاصد ابلیس میں داخل ہے کیسا جملہ ہے یہ وہ چاہتا ہے کچھ نہ ہو کم سے کم مومن کے دل کو غم ہی نہیں کر دو <laughs> اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی بلا ہے عافیت سے سموسے کھا رہا ہے تو کم سے کم دل میں کوئی خیال ڈال کر غمزدہ کر دو دشمن کا کام ہی یہی ہے اس لیے کبھی قلب کو مایوس نہ ہونے دو اللہ کی رحمت کو امیدوار رکھو سن رہے ہو میاں کبھی مایوس نہ ہو والا فرما رہے ہیں دل شیطان جو ہے کہ بندے مومن کو مایوس کرنا چاہتا ہے ہر وقت اللہ کی رحمت کو امیدوارہ ہوں اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ میرے ساتھ نہ ہوتے میر صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ میرے ساتھ ہی نہ ہوتے آپ اسٹیل مل میں کہیں اور نوکری کرتے لیکن عقل کا ایک معیار ہے بعضوں کی عقل بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور ہو جاتی ہے عقل کی کمی سے مایوس مت ہو یہی سمجھو کہ میری عقل ہی چھوٹی سی ہے بازلوں لوگوں کی عقل بچوں جیسی ہوتی ہے بعضی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دماغ اور عقل بالکل بچوں جیسی ہو جاتی ہے چنانچہ ایک لڑکا تھا وہ کھانا کم کھاتا تھا اس کا باپ سپاہی تھا اس نے کہا تم کھانا پورا کھاؤ ہم کھانے کا پیسہ یہاں جمع کرتے ہیں وہ لڑکا جس کی خوراک تین روٹیاں تھیں پھر بھی وہ ایک ہی روٹی کھاتا تھا کسی نے اس سے پوچھا تم اتنا کیوں کم کھاتے ہو اس نے کہا میرے ابا کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے اس لیے کم کھاتا ہوں میں اپنے ابا کا پیسہ بچا رہا ہوں تو لوگوں نے کہا تیرے باپ نے تو پورے کھانے کے پیسے جمع کرا دیے بس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی اللہ سے عقل سلیم مانگو عقل سلیم پر فضل عظیم مانگو انشاءاللہ سلامت رہو گے اللہ سے یہ دعا کرو تو روزانہ کرو یا اللہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو چونٹی کو بھی ہم چلنے نہ چلنے میں نہ دوائیں سب سے زیادہ میں اپنے محسن مربی اور شیخ کے لیے سے چاہتا ہوں ان کا دل ہم سے خوش رہے قولاً اور فعلاً یہ دعا میں وہ بتا رہا ہوں جو اپنے شیخ کے لیے کرتا ہوں یا اللہ میری کسی تحریر سے کسی عمل سے شیخ کو کبھی کوئی اذیت نہ پہنچے آج یہ راز کی بات بتا دی ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی میر صاحب کو بھی نہیں بتائی تھی آج میں نے یہ راز ظاہر کر دیا کہ یا اللہ میرے شیخ کے قلب میں مجھے سب سے زیادہ پیارا بنا دے یہ دعا گناہ نہیں ہے جائز ہے یا اللہ آپ کو ایک لمحہ ناراض کر کے حرام خوشی کو اختر اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے احباب کے لیے جہنم سے زیادہ تکلیف دے سمجھتا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب آپ ہم سب سے خوش ہو جائیے آپ ہم کی خوشی آپ ہم آپ کی خوشی چاہتے ہیں آپ کی ناراضگی سے حفاظت مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کی عقل پر اپنے فضل کا سایہ فرما کیسی پیاری دعا ہے کہ ہم سب کی عقل پر اپنے فضل کا سایہ فرما شیخ سے حسن زن دے دیں اور شیطان کی بدگمانیوں سے ہمارے قلب کو پاک فرما دے بہت بات مجھے بھی بڑا فائدہ یہ سب سنی اس کی وغیرہ میں کیسے بھی سنی ہے سے ابھی بڑا فائدہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں سوا آٹھ ہے نا کچھ سنا آپ نے شعر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی بہت اچھا ان شاء اللہ میری شاہی بات اگر وہ ہو سکے تو فون کر لینا امیر صاحب کی نہیں کر لینا السلام علیکم